انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت نہیں قائم ہوگی یہاں تک کہ زمانہ قریب ہو جائے گا سال ایک مہینے کے برابر ہو جائے گا جبکہ ایک مہینہ ایک ہفتے کے برابر اور ایک ہفتہ ایک دن کے برابر اور ایک دن ایک ساتھ کے برابر ہو جائے گا اور ایک ساتھ آگ سے پیدا ہونے والی چنگاری کے برابر ہو جائے گی جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار تین سو بتیس یہ حدیث صحیح ہے